بڑا علم بڑے لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم میراث کا بہت اہتمام فرماتے تھے پھر ان میں سے بعض حضرات کو اس عالی شان علم میں زیادہ مہارت حاصل تھی خصوصاً حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا علم ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی میراث کا حصہ ہے یہ ہم مسلمانوں کی اہم ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک میراث میں سے وافر حصہ عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین